ابھی عید کے دن کھانے کا جو جدول ہوتا ہے وہ گرم برم ہو جاتا ہے جس ٹائم کچھ چیز آ رہی ہے پک کر کھا رہے ہیں کوئی دوپہر کا کھانا نہیں نظر آتا کہ یہ دوپہر کا ہے یا رات کا ہے یا یہ صبح کا ناشتہ ہے تو گھر میں پانچ سے چھ مرتبہ شاید جیسے جیسے چیزیں پکتی گئیں کھاتے چلے گئے تو اس سے مطلب وہ میدے پر کیا اثر پڑے گا اور یہ جدول مناسب ہے اس طرح ظاہر ہے کہ وہ جب ضرورت سے زیادہ پیٹ میں ڈالیں گے تو پیٹ جب گنجائش سے کوئی بھی چیز زیادہ ہوگی تو وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث تو ہوگی نا ابھی تو ابتدا ہے آگے آگے دیکھیے بتائیے اب بھی نظر آپ نے تو پتا نہیں کتنے کتنے ٹکڑے کھائے گے کے بتائے گا کتنے ٹکڑے کھائے بریڈ کے نہیں بتا دے گا معلومات کتنے کس نے کتنے کھائے آپ نے کتنے ٹکڑے چار دو دو سے کم ماشاء پانچ تین سے چار آپ تو آئے بعد میں اب جو رہ گئے ناشتہ کر کے آئے آپ نے کتنے ٹکڑے بے حسام ڈائی نستے دیجیے دیر سے نوید تین آپ بھی ڈکلیئر کر دیجیے بس مدنی منا اور منی ساتھ وہ حساب نہیں رہا اندازہ یہ شاید تین کل تین بنتے ہیں میں نے کتنے کھائے ہوں گے انداز اچھا نوٹ کیا آپ نے آپ نے نوٹ کیا نہیں میں الحمد الحمدللہ دو پیس کھائے دو ٹکڑے کھائے اور پھر وہ کچھ شوربا وغیرہ لگا ہوا تھا تو وہ میں اس سے پوچھنے کے لیے ایک نوالا پڑوس سے لے لیا تین چنے کھائے بوٹیاں بس ایک دو ہی کھائی میں نے اکا دکا ہی کھائی دو تین کھائی ہوں وہ بھی چھوٹی چھوٹی آپ حضرات کی بوٹیوں ایسا وہ بھی ہوا نہیں ہے کہ بوٹیاں بھی پیٹ بھرتی ہیں ظاہر چنے بھی پیٹ بھرتے ہیں اور وہ شیر خرما جو سب سے زیادہ ہیوی وہ میں نے بس وہ ایک گھونٹ بھی پورا نہیں پر تھوڑا سا میں نے لیا اور نیت یہی تھی کہ میں تھوڑا سا لوں گا بس چک کے میں جس کو چکنا بولتے ہیں کہ پیٹ پر رحم کرنا چاہیے جوانی سے پرہیز کریں گے تو بڑھاپے میں انشاءاللہ اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو آسانی ہوگی اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں وجہ کھانا اب انشاءاللہ کھاؤں گا مطلب رات کو کھاؤں گا مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد اس طرح درمیان میں کچھ نہیں کھائیں گے درمیان میں ابھی آپ نے فرمایا پانچ چھ بار چلتا رہتا ہے ابھی چائے آئے گی تو یہ چلتا رہے گا ان شاء اللہ میں نے اسی لیے احتیاط مربع جا کھانا مولانا پکڑ لو گے کہیں پتا ایسے موقع پر مطلب عام طور پر عام دنوں میں تو احتیاط کرنے والے کر بھی لیتے ہیں مطلب ہاتھ بھی روک لیتے ہیں گوشت مہنگا بہت آج یہ کہ مشقت زیادہ ہے رکنے میں باپو اب یہ رکیں کیسے اب آج کے دن میں جو بنایا جاتا ہے وہ بھی خاص طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ لذیذ سے لذیذ تر بنے اب لذیذ کھانا چھوڑنا بھی دشوار ہوتا ہے لذیذ ترین چھوڑتے ہوئے پاپا کیسے چھوڑے اصل ہے نا کہ ان دنوں مفت ملتا ہے اور گوشت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس لیے وہ گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے اور چربیلے جانور زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی جلدی کچا بھی رہ جاتا ہے پکنے میں بھی کمی ہوتی ہے تو اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں اپنے میزے پر ریم کھانا چاہیے اگر کوئی مطلب یہ مطلب توجہ ہی نہیں رہتی کہ کھانے میں کم کھانا ہے یا برو ذہن بنا لے کے دعوت کے دن خوب ڈٹ کے کھائیں جتنا آئے کھائیں دعوت ایسا ذہن بنا لے اصل ہے نا پیٹ اتنا ہی رہے گا جتنا ہے دعوت میں بھی اور بیماریاں اگر آ گئیں تو کیا کرو گے تو اس لیے جو کھانے کے اصول ہیں وہ تو باقی رکھنے پڑیں گے پھر وہ بھوک کے تین حصے کرے ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا تو اب یہ کہ ایک دم دیکھے بے تحاشا کھائیں گے جیسے کہ وہ جانور بھی اسی طرح کھاتے ہیں ہر وقت کھاتے رہتے کھاتے رہتے تو وہ نا تین بار جو کھائے اس کے لیے تو یہ فرمایا نا بزرگوں نے کہ اس کو تھان کے ساتھ باندھ دو یعنی کہ جانوروں کے باڑے میں باندھ دو اس کو کھاتا ہی نہیں تین دن کھانا ہے اس طرح کا کھانا ہے اور ہمارے یہاں تو چار پانچ بار ہو ہی جاتا ہوں بابا دعوتیں بھی ہوتی ہیں ان دنوں میں اب اپنے گھر قربانی کی ٹھیک ہے کم کھا لیا اب بہن کے گھر گئے بھائی کے گھر گئے اب وہاں پر انہوں نے بنا کر پیش کیا اب وہاں پر بالکل تھوڑا کھائے گا ان کو برا لگے گا ایسے موقع پر کیا ذہن بنائے یا کیا ترکیب بنائے کہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور اپنی بچت بھی رہے اس کو پتہ نہ چلے اس طرح کھائے ہڈیاں نکال لیں میں تو اکثر ہڈی والی بوٹی لیتا ہوں لذیذ بھی ہوتی ہے اور اس میں وقت بھی اچھا خاصا صرف ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ وہ دوڑ میں آدمی شریک رہتا ہے اس میں اور خوب چبا کر کھائے ویسے ہی چبا کر کھانا چاہیے صحت کے لیے مفید ہے تو آپ چباتے رہے تو آپ کا ایک نیوالا ہوگا اگلے کا چار نیوالے ہوں گے ہاں ایسے ہی ہوتا تین چار نیوالے اگلا کھا لیتا ہے تو اس طرح آپ کی دوڑ جو ہے نا وہ مگر مسئلہ ہے کہ نفس اس بہانے کھلا لیتا ہے کہ یار اس کو برا لگے گا اصل اپنے نفس کو برا لگ رہا ہے کہ آج تو موقع ملا ہے ایسی بہترین غذائیں گھر میں کا نصیب تو یوں پھر بہانا مل جاتا ہے کہ اس کو برا لگے گا اس کو برا لگے گا وہ بندہ کھا لیتا ہے وہ بچانے آئے گا میں کبھی کبھی بولتا ہوں اسرار کرتے تم بچانے نہیں آؤ گے میرے کو یار میں ابھی کھا لوں گا تو جب تک یہاں ہے لذت ہے حلق سے نیچے اترا لذت خلاص پھر میں ہوں اور یہ غذا ہے اندر جو یہ کشتی کرے گی اور گڑ گڑ گڑ گڑ کرے گی تو آپ بچانے نہیں آؤ گے اب ان دنوں تو چورن کا بھی پروڈکشن بڑھ جاتا ہوگا ہاضمے کی دوائیں ٹیبلٹس ان دنوں یہ ان کا بھی سیزن ہے سر مگر یار لوگ اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ مبالغہ کرے تو کہ چورن کی بھی جگہ نہیں چھوڑتے آپ نے ایک دم ہاتھ روک لیا تھا اس میں حکمت اگر میں نے ایک پیس اٹھایا تھا کہ تیسرا دیر تک سوچتا رہا کہ نہیں وزن کرتا رہا اس کا جنگ جاری دیا میں نے دل پکڑ لیا رکھ دیا یہ تو بہت چاہتا تھا کہا اس کو بھی کیونکہ میرے کو الحمد للہ ابھی کھانے کی بھوک باقی ہے بوٹیاں اور چنے اور یہ سب تو نہ ہو نہ کھانے کے برابر ہی کھائے یوں گنجائش بہت ہے ابھی میرے خیال میں ایسے چار ٹکڑے تو میں کھا لوں چند بوٹیوں کے ساتھ تھوڑے چنے کے ساتھ مگر یہ کہ آفیت اسی میں ایک آدمی کم کر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے صحت برقرار رہے گی بیٹھ کے کھائے اور نیت کرے کہ کھانے سے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ نیت پر ہو نہیں سکتی نا کہ ڈٹ کے کھا کر عبادت قوت حاصل ہوتی نہیں ہے الٹا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور عبادت سے آدمی معذور ہوتا چلا جاتا ہے کام کھاٹ اور عبادت کی نیت ویلڈ ہے اب وہ اکثر کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے بیچاروں کا اور پھر یہ اپنے آپ کو مناتے ہیں من کو کہ ہمارا بیٹھنے سے پیٹ نکل مجھے چٹکلا یاد رہ گیا ہے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ دل کی بھی تکلیف ان کو ہو گئی تھی میں نے کہا وزن اپنا کم کرو پیٹ کو اندر کرو کمر کے درد کی وجہ سے بےچارے پریشان تھے وہ تو بیٹھ بیٹھ کے پیٹ میرا باہر نکلا ہے تو میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا پہلے کہ بیٹھنے سے پیٹ نکلتا ہے میں آپ کے سامنے میرا کام بھی بیٹھنے کا میرا بیٹھ کا ہے الحمد البتہ بعض ہوئے ہوتے بےچارے کہ جو کوششیں کرتے ہیں غذا بھی کم کر دیتے ہیں پیدل بھی چلتے ہیں پیدل چلنا بھی ضروری ہے غذا کم کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن ان کا وزن کم نہیں ہوتا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اضافی مرض بھی ہے کہ بازوں کا بیچاروں کا وہ بس وہ لگتا ہے کہ پانی بھی چربی بن جاتی ہوگی شاید آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ ایک خوش پہنی ہوتی شاید کہ بیٹھنے کی وجہ سے وزن بڑھا پہلے تو ایک عذر موجود تھا کہ جی بیٹھنے کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا تو وہ سنا دیتے تھے دوسروں کو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بازوں کا ایسا ہے وہ پانی سے بھی وزن بڑھ جاتا ہوا تو اس کو بھی بعض اسلام میں عذر بنانے کا یار میرا تو مسئلہ ہی ایسا ہے میں کیا کروں مل والے وہ کھانے کی وجہ سے ہے یا دیگر معاملات کی وجہ سے کسوٹی کیا ہوگی بتا اصل وہ نفس کا تھوڑا گلا دبائے گا نا تو ہی سمجھ میں آئے گا نفس کو کھلی چھوٹ دے گا اور کھاتا چلا جائے گا تو اب یہ کہ کون کس کو روک سکتا ہے یا تو ایک سے بم پھر رہے ہوتے ہیں ایک سے مطلب آپ دیکھتے ہی کسی پر گرے تو اس کا بیڑا پار کر دیں بھاگ سکتے نہیں بیچارے اسی پہ گر جائیں تو کام تمام کر دیں بابا اس میں یہ اسلامی بہنوں کے لیے گھر پہ ظاہر ہے وہ کھانا پکاتی ہیں تو وہ بھی کوشش کر کے ان دنوں لذیذ ترین مطلب کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی مدنی بھول ہے کہ کھانا سادہ بنائیں تاکہ پیٹ کا کفلے مدینہ لگانے پر قوت حاصل ہو اسلامی بھائیوں کو جو گھر کے افراد ہیں دراصل وہ ایسی چیزیں آ جاتی جیسے ابھی ہم نے جو کھایا نا پکانے کے اعتبار سے کوئی اس میں کمالات نہیں تھے لیکن ابھی یہ تھی وہ چیز جیسے کہ کلے جی دل وغیرہ تو یہ چیزیں عام طور پہ روزانہ نہیں ہوتی تو اب اس کو اب ٹھیک ہے لذیذ کا نام دے دو ورنہ اس میں کوئی پکانے میں تو نہ بادام ڈالے تھے نہ پستے ڈالے تھے اب وہ پتا بادام ڈالتے کھانے میں پیس پیس کے بادام ڈالتے یہ جو پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں مالدار لوگ بادام پیس کے ڈالتے ہیں اس کا شوربا بناتے نہایت ٹیسٹی ہوتا ہے اور خدا جانے کیا کیا ڈالتے ہوں گے اس کو لذیذ بنانے کے لیے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی بہت سادہ سا بنا ہوا تھا شاید مرچیاں بھی تھیں یا نہیں تھی سمجھ نہیں آئی تھیں بھی تو برائے نام یعنی یہ جو ہم نے آج یہ سالن کھایا وہ کوئی بھی اس میں کمال نہیں تھا بنانے میں کوئی کاریگری نہیں تھی کوئی ضرورت سے زیادہ گرم مسالے نہیں تھے یعنی کہ اس کو ہم سادہ ترین کہہ سکتے ہیں لیکن یہ چیز کیونکہ وہ کلیجی اور دل اور یہ اس طرح کی چیزیں تھی نا گردے میٹھے اس میں سب تھا تو یہ یوں مطلب لذیذ لگا کہ یہ نئی چیز لگی ورنہ چونکہ جلدی جلدی پکاتے نا تو اس لیے وہ زیادہ کوئی اس میں نہیں مطلب ترکیب بن نہیں پاتی گھروں میں غالباً مسالہ وہی ڈالتے ہوں گے جو ہمیشہ ڈالتے ہیں لیکن یہ جن سے پکواتے ہیں نا عام طور پہ آج کل یہ گوشت تمہارا ذائقہ ہمارا اس طرح کے وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ مطلب بڑی تباہی مچاتے ہیں ایک تو مطلب کئی گنا پیسے لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا الا بلا ڈالتے ہیں اس میں عجیب عجیب مسالے ڈالتے ہیں اس میں اور جو بھی بازاری مسالے ہوتے ہیں نا یا بازاری چیزیں تو بتا وہ رف سے رف ہوتی ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو قوم ہے کہ ان کو اوندھی پڑی ہے بنواتی ہے اب اس طرح کے لوگ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو لیکن میں ہے کہ یہ سب صحت کے دشمن ہیں اس طرح کے کام جو ہے اس سے صحت خراب ہوتی ہے لیکن یہ کہ ایسا کھانا بھی جائز ہے ایسا پکانا بیچنا اجرت پہ بیچنا یہ سب جائز ہے لیکن میں صحت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ زیادہ مسالہ جو ہے نا یہ کھانا صحت کے لیے مضر ہے اب جیسے ایک صاحب جن کو تجربہ تھا ان کا کوئی کچن وغیرہ تھا جو دیگے وغیرہ پکاتے ہیں تو بول ایک بار وہ میں بھی حاضر تھا دیکھ کا کھانا بھی تھا تو بول رہے یار ہم تو یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کو روز کوئی کھائے تو بیمار ہو جائے کہ ہم کو پتا اس میں کھلا بولا ہم کو پتا اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو لذیذ بنانے کے لیے خدا جانے کیا کیا اللہ والا ڈالتے ہیں تاکہ ان کا کچن خوب چلے اور چلے گا اس کا جو لذیذ بنائے گا اب وہ جو ڈالے اس کی مرضی یعنی مسالہ لمٹ سے زیادہ ڈالیں گے وہ مرچیں زیادہ یا جو بھی جس طرح بھی بعض مسالے سے ڈالتے ہوں گے یہ جو ہو سکتا ہے مضر صحت ہو یا پھر وہ مقدار کی وجہ سے صحت کو نقصان ہوتا ہوگا آپ میں سے شاید آپ کو تجربہ ہوگا نہیں ہوگا آپ دیکھ کا کھانا پیٹ کر پیٹ بھر کے کھائیں سینے میں جلن ہوئی محسوس ہوئی ہے نا کسی کو ہوئی ہے آپ کو بھی ہوئی ہے آپ کو بھی ہوئی ہے آپ کو بھی ماشاء اللہ چند اس بھائی یہ آپ کو بھی ہوئی ہوگی چند اسلائی بھائی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ دیکھ کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ تو سینے میں جلن ہوتی ہے اچھا گھر کا کھانا کھاؤ تو سینے میں جلن کیوں نہیں ہوتی پتا چلا کہ اضافی مسالے دیگ میں تو سینا جلنا یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی بیماریوں کا ایک طرح سے انڈیکیٹ کرتی ہیں یہ بڑی بیماریوں کا انڈیکیٹر ہوتا ہے نشاندہی کرتی ہے کہ دیکھو بچ کے رہنا ابھی سینا جل رہا ہے کہیں تمہارا دل کو کچھ نہ ہو جائے بھائی سینے کی جلن کو فرما رہے ہیں تو قربانی کے ایام میں بھی جیسے گھر میں اگر پکایا تھا وہ کھانے کے بعد تھوڑا بہت اگر وہ بھاری پان اگر محسوس بھی ہوتا ہے تو اس سے وہ بوتل یہ ان دنوں کو زیادہ استعمال کرتے شاید کس کی وجہ سے کچھ ہمارا بوجھ وہ جو بڑھ جائے گا یا سینے کی جلن کم ہو جائے گی کیا یہ مفید ہے اس طرح ڈرنکس جو ہوتی ہے نا طرح طرح کی بوتلیں یہ تو اور تباہی مچاتی ہے کسی سے دشمنی ہو نا اس کو پیزے کھلاؤ اور کولا ڈرنک پلا دو تھوڑے دن تک پلاؤ وہ خود ہی آپ پتہ چل جائے گا کہ پیٹ کتنا باہر آتا ہے چربی کتنی چڑھتی ہے وزن کتنا بڑھتا ہے تو تباہی مچانے والی غذائیں اور آج کل ہے فوڈ کلچر لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہماری باتوں کو میں ہنس کے ٹال دیتے ہوں گے لیکن پھر یہ کہ دیکھیے آپ رمضان المبارک میں خوب کباب سموسے کھائے جاتے ہیں پکوڑے کھائے جاتے ہیں اور آپ آخری دس دنوں میں دیکھ لو کہ بھیڑ ہو جاتی ہے کلینکس میں اور کھانس کھانس کے نہ خود تراوی پڑ سکتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں پکوڑے کھائیں گے اوپر سے ٹھنڈا پانی پئیں گے تو یہ دیکھا ہوگا آپ نے اور ڈاکٹروں کی یہاں کمائی ہوتی ہے کھانسی کے سیرپ خوب ان دنوں بکتے ہوں گے پھر یہ جب بقرعید کے دن آتے ہیں تو مینڈے بکرے سب کو اجازت دیتے ہیں کلی اختیارات کے ساتھ وہ پیٹ میں انڈیلتے ہیں ان کو دھکیلتے ہیں پھر وہ اندر ٹکرے مارتے ہیں سینگ چلاتے ہیں اپنے نتیجہ کیا ہوتا ہے cholesterol triglyceride L D L وغیرہ بڑھ جاتا ہے بازوں کا اور پھر دل کے امراض شروع اور ہارٹ فیل کے واقعات بھی اگر آپ نوٹ کریں تو غالباً یہ محرم میں زیادہ پائیں گے آپ کہ وہ رمضان عید کے کباب پکوڑے سموسے پھر بقرعید کا حد سے زیادہ چربیلا گوشت مقدار میں بھی زیادہ اد کچا پکا پھر یہ سب مل کر وہ دل پر حملہ کرتے اور شاید گور کن بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے تو غالباً محرم جو ہے یہ گور کلوں کا سیزن ہوتا ہے قبریں زیادہ کھودی جاتی ہیں تدفینیں زیادہ ہوتی ہیں کہ مرتے لوگ زیادہ ہارٹ فیل کی وجہ سے تو یہ اب کھائیں ٹھیک ہے کباب سموسے پکوڑے کسی کا بیچارے کا بائی پاس کا آپریشن ہو رہا ہے کسی کا کچھ ہو رہا ہے کوئی کارڈیو ہاسپٹل میں داخل ہے اور کوئی ہے کہ ہارٹ فیل ہی ہو گیا تو سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے اگر بندہ کم کھائے نا تو بیماری کم پڑے قوم کہتی ہے پاپا کھانے دو پینے دو دوائی دو دوائی کیا کھانی ہے ہم دوائیاں کھا لیں گے لیکن کھانے کے اوپر دوائی کھا لیں گے ویسے بھی کھانے کے بعد ہی دوائی کھانی ہوتی ہے نا دوا سے بھی بچت نہیں ہے نا ارے قوم کا یہ ذہن میں آپ کو ارد کر رہا ہوں کہ دوائی بولو وہ دس بارہ پندرہ گولیاں کھانی ہے شربت پینا ہے ہم لوگ پی لیں گے کھانے دو ہم کو ہمارا من جائے اس کا کیا ہے تو کیا اتنا من موجا کھاتے پیتے رہنے سے پھر دوائیں استعمال کرنے سے کیا صحت اچھی ہو جائے گی یہ دواؤں کا زیادہ سائڈ افیکٹ آئے گا ظاہر دواؤں کا سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اور دواؤں سے مسئلے تھوڑی حل ہوتے ہیں عارضی طور پر دواؤں سے بعض اوقات فائدہ ہو بھی جاتا ہے کوت القلوب میں لکھا ہے حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القدی نے کہ دوا سے مرض کا ٹھیک ہونا اس کو اس مثال سے سمجھو کہ نیا کپڑا ہے نئے کپڑے پر جب میل لگا اور دھلا تب دھلنے کے بعد وہ بازار تو اجلا ہو گیا لیکن نئے کپڑے کی طرح اس کی اب قیمت نہ رہی وہ دھلا ہوا ہو گیا تو اسی طرح بدن کا دوا سے درست ہونا وہ بھی اسی طرح کیا وہ اوریجنل جو بدن تھا وہ نہ رہا تھا اس کو آپ لیٹسٹ مثال سے یوں سمجھے کہ کار میں ڈنٹ لگ گیا تو اس کو ڈنٹ کو درست تو کر دیتے ہیں بالکل نئی کی طرح کر دیتے ہیں لیکن جو سمجھتا اس کو پتا کہ یار یہ کار نئی نہیں ہے یہ ڈنٹ والی ہے اس کی ویلیو گر گئی تو اسی طرح بدن کی ویلیو گر گئی جتنی دوائیں زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ ویلیو اس کی کم ہوتی چلی جائے گی تو کوشش کی جائے کہ علاج بھی غذا کا سہارا لیا جائے ضرورت جس سے ہو سکے مجبوری اب دوائیں تو ہماری نس نس میں اتر چکی بابا یہ سن کے ذہن بھی مطلب بہت سارے اسلام بھائی ایسے ہوں گے ذہن بھی بنا اور ارادہ بھی نیت بھی کی کہ انشاءاللہ شاء اللہ میں اس طرح سے اپنے آپ پر قابو پاؤں گا نفس پر قابو پاؤں گا لیکن وہ سامنے اب چیز آئی اس کو یہ چیز یاد نہیں رہتی یاد رہ جائے اس کے لیے بھی مدنی پوری آتا ہوں نفس ہے یار بہت شرارتی ہے کسی کام کو بھی کرنے کے لیے سیریس ہو کر اس پر غور کرنا ہوتا ہے آپ کی آج مصروفیت ہوگی عید کا دن ہے مگر آپ سیریس تھے کہ مجھے الیاس کے پاس جانا ہے ہے نا سیریس تھے نا تو دو بچوں کو بھی لیا کہ چلو بچوں کا دل بھی پہلے گا اور ساری سیر قوم سیر و تفریح میں اور خون دیکھنے میں لگی ہوئی ہے آپ لوگ یہاں گھر بیٹھ گئے اس کا مطلب آپ نے سیریس لیا نا تو آ گئے نا جی۔ ورنہ تفریح باہر زیادہ ہے یہاں نہیں ہے تفریح لیکن ایک کشش تھی آپ کے لیے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی تو اسی طرح کم کھانے میں کشش ہے صحت کی اور صحت وہ اچھی جو عبادت پر ممد و معاون ہو ورنہ صحت اگر تکبر میں مبتلا کرے گناہوں پر مزید اکسائے اور گناہوں میں دھکیل دے وہ صحت اچھی نہیں صحت صرف عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جائے اسی نیت سے صحت افزا غذا لی جائے یا وہ ترکیبیں کی جائیں گفتگو کے دوران ہی آپ نے گورکھن کا جیسے ذکر کیا وہ دعا کرنے کا ہماری روز میں برکت ہو اب جس طرح کوئی بھی اس طرح کام ہے جیسے ڈاکٹر ہے یا گورکھن ہے اب وہ ہے جائز روزی اب وہ کہ دعا کرے کہ میری روزی برکت ہو برکت کا مطلب تو یہ کہ وہ وفات یعنی امبار زیادہ ہوں تاکہ زیادہ قبریں کودوں اور مجھے زیادہ اجرت ملے اس دعا وہ کرے کیا میرے پاس تو یہ تجربہ ہے کہ ڈاکٹر تو چند بار آئے ہیں دعا کے لیے کہ دعا میں میری روزی میں برکت ہو جائے گور کا اب تک نہیں آیا دعا کے لیے کہنے کے لیے اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے اچھا آپ نے مسئلہ حل کر رکھا ہے اس کے تیزی ہے وہ دارا در ہے آپ کے سامنے دنیا میں بابا کتنی ہم باتیں ہو رہی ہیں پھر وہ دہشت کے نام پر اور اس کے نام پر اس کے نام پر تو وہ لاشوں کی لاشیں اٹھی رہی ہیں ہم خود مطلب کہ ہمارے ملک میں اور دیگر جگہوں پر یہ تو پریشانی ہے نا کہ بہت ساری مطلب اس طرح ہم باتیں ہو رہی ہوتی ہے کھانا پینا الگ تو اس طرح آپ توجہ دلا رہے نا کہ جب دہشت سے حادثات سے مرنا ہی ہے تو اب کھا پی کر ہی مرو نہیں کھا پی کر مرو تو وہ تو اپنے نہ بھی بولے کھا پی کر نہیں مرو تو قوم تو بولی رہی ہے ہے یار جب مرنا تو ابھی کھا پی کرنا مرے حسرت کیوں مطلب رہ جائے مرنے کے بعد بولنا کاش تو آدمی یہ مطلب کر کے مطلب پھر دوسرا یہ آپ جو سوال کر رہے نا کہ یہ برکت ہو میرا جو اپنا نقطۂ نظر ہے اگر کوئی ڈاکٹر آ کر بولتا ہے کہ دعا کرو میرے روزی میں برکت ہو تو کیا اس کے اندر یہ دماغ میں بات ہوگی کہ لوگ زیادہ بیمار ہوں اور مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ برکت سے مراد یہ کہ جو بھی مطلب میرے مجھے میرے مال بچے یار <laughs> بچتا نہیں ہے نہیں میں جب جیسا کہ ڈاکٹر رہا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی وہ دعا کروں کہ لوگ بیمار زیادہ ہوں بیماریاں کوئی پھیلے پڑتے روزی میں برکت کی صورت تو یہی ہے کہ بیماریاں پھیلیں درد لوگوں کو بیمار ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ورنہ صحت مند تو آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے گا بچے دیکھ کر آپ کو چلاتے روتے کہ سوئی مار دیں گے آپ میں یہ ہو ڈاکٹر کے کہ میں علاج کروں اور وہ اچھا علاج ہو جائے شفا جلدی مل جائے مریض کو مراد بیمار تو ہو مطلب میں ٹھیک کر دوں اس کو ہو جائے تھوڑا بیمار بابا جی اللہ نے سب کا سب کی روزی رکھی جنہیں بکرے والے چھوٹے بڑے جانوروں والے کی نے سب کی روزیاں رکھی ہوئی ہوٹلوں والوں کی بھی رکھی ہوئی ہے نا اب بابا مسئلہ یہ کہ جب قوم کو پڑی ہوئی نہیں ہے اور ان کی سمجھ میں یہ شاید فارمولا آتا نہیں ہے پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر کے پاس کبھی جاؤ بیماری کا تو ڈاکٹر بہت کم مشورہ دیتا ہے علاج بل کا ہاں گلا خراب ہے تو بولے گا کہ کھٹا مٹھا تھوڑا مطلب احتیاط کرنا مگر اس وقت جب تک کہ آپ کا گلا صحیح نہ ہو جائے گلا صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر تھوڑا اور کوئی پیٹ کا پرابلم ہے تو آپ نرم غذا کھا لینا یہ کھا لینا وہ کھا جب تک کہ طبیعت صحیح نہیں ہو جاتی مگر یوں مستقل علاج غذا کے ساتھ کرنا یہ کتنے طبیب کرتے ہیں اب اپنے ادھر لگے ہوئے آپ تو میرا خیال ہے وہ برسوں گزر گئے لگے ہوئے علاج کم غذا کم کرو غذا کم کرو علاج بل غذا علاج بل غذا بھائی چاروں طرف سے یہ تحریک چلے تو بابا میرا خیال ہے کہ زیادہ فائدہ ہوگا اصل تحریک اپنے وجود پر چل نہیں پا رہی تو چاروں طرف تحریک چلائے گا علاج بل غذا کا ڈاکٹر نہیں بولتے تھے ان اس کے مقابلے حکیم بےچارے بولتے ہیں یہ غذاؤں کے مشورے دیتے ہیں تو ان کی ڈاکٹر کی حکیم کی بنتی نہیں ہے حکیم کے علاج سے دیر میں تو ٹھیک ہوتا بندہ اور مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ یہ چٹپٹ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بھلے وہ زندگی بھر روتا رہے گولیاں کھاتا رہے تو یوں پبلک کو اسپیڈ چاہیے نا سروس چاہیے اینٹی بایوٹک آئی ہے نا بابا اس کے علاوہ حکیموں کے بعد کوئی اینٹی بایوٹک ہے ہی نہیں اس کا کیا کریں یہ بھی پر ہے کہ جو ڈاکٹر یا حکیم اب وہ زیادہ وہ پابندی ہے نا کہ یہ آپ کو پابندی کرنی کی یہ چیز نہیں کھانی یہ کھانی ہے اس ٹائم پہ یہ چیز کھانی ہے حالانکہ وہ آپ کی من پسند نہیں ہے یا آپ وہ مرچ مسالے والے کھانے کے عادی ہیں تو وہ آپ مشورہ دیتے سادہ غذا کھاؤ اور اس طرح کھاؤ وہ ایسے کے پاس پھر جاتے بھی کم ہیں اب وہ کون خیر خائی کرے کہ یہ مشورہ دے کے یہ چیزیں چھوڑ دو اور دوائی دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں میں نے بہت حکیم دیکھے میں نے کوئی موٹا تازہ حکیم نہیں دیکھا پیٹ نکلا ہوا نہیں دیکھا میں نے بڈھے بڈھے حکیم دیکھے ہاں۔ بوڑھے حکیم دبلے اور بالکل دبلے پتلے اور پھرتیلے کیا یہ ابلی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو مستند ہے اور وہ ہاتھی کے بچے بھی ملیں گے کا بولیں گے کہاں سے ہو جائیں گے میں نے کسی کو ایک کو تھوڑی بولا ہے تو جو ہائی مت ہاتھی کا بچہ تو میں کیا کروں ہاتھی تو نہیں بولا نا ہاتھی کا بچہ کہہ رہا ہوں تو یہ خود ہی بےچارے بیچارے بم بنے ہوئے تو کسی کو کیا بولیں گے کہ علاج مل گیا گزا تو اگر وہ بھی منہ پٹے ہو ڈاکٹر صاحب اپنے اوپر پہلے تجربہ کر لو پھر میرا فون کر دینا میں آ جاؤں گا تو ڈاکٹر خود بیچارے کھانے پینے میں شاید وہ قابو رہتا نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے پرہیزی کم بتا دیں اور اس طرح کامیاب ہے یہ ان کا کام کامیاب ہے پرہیزی کم بتا دیں حکیم چاول مت کھاؤ مرچی مت کھاؤ یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ تو یوں حکیم اچھا نہیں لگتا حالانکہ جو صحیح بات کرتا ہے صحیح بات کرتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے ہاں، ہاں، ہاں، مولانا آپ نے بھی ایسے ٹائم میں سوالات کیے ہیں جو قوم کے سامنے گوشت ہی گوشت رکھا ہوا ہے جب بارش آتی ہے زور دار آتی ہے تبھی تو انتظامات ہوتے ہیں نا بارش سے بچنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سیلاب آ گیا تو بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے نا تبھی وہ بوٹیوں میں سیلاب آیا یہ بھی ابھی بابا نہیں ابھی تو جیسے کٹا ہے نا جانور تو ابھی اتنا نہیں سچکا پڑے گا ابھی نیند بھی چڑھے گی دوپہر کا بھی کو ٹک ٹک کر لیں گے جو رات کو جو بابا ان کا جو جمے گی نا کھانے کی واقعی اچھا۔ یہ اصل جو ان کی جو ترکیب ہوگی نا یہ رات کی ہوگی دوپہر کی بعض جگہ پر ہوگی جو جلدی فارغ ہو جاتے ہوں گے لیکن اصل جو ہمارے یہاں جو ہے نا بابا یہ رات کا ہوتا ہے حساب کتاب سکون سے پکتا ہے اور سکون سے کھاتے دعوتیں بھی عموماً لگی لوگ سب عید کے دن مصروف ہاں، مصروف ہوتی ہے تو رات کو یوں دعوتیں بھی ہوتی ہیں رشتے دار وغیرہ اور پھر وہ ابو کے گھر چلے گئے تو وہ سب امی کے گھر چلے گئے تو وہ بیٹوں کے گھر جمع ہو گئے تو یہ سب جگہ جمع ہوتے پھر وہ ڈشیں آتی ہیں تو یہ ہے ابھی اللہ کرے کہ یہ کنٹرول ہو جائے آپ نے جو فرمایا ہے اور بچت ہو جائے حکم جا کی تربیت کیا جا کی تربیت یہ بٹھا رہے ہیں سنے نہیں سنا نہیں نے میں نے حکم جا کی تربیت بچوں کو بٹھا کر کیوں مطلب کیا چینل پر میرے پاس بچے آ کر بیٹھتے ہیں میرے بالکل قریب آ کے بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی تربیت ہوتی ہے دیکھو باپا باپا کو کے کے برابر میں جا بیٹھنا باپا کے کے برابر میں جا بیٹھنا باپا کو نہیں دیکھنا کیمرے کی طرف دیکھنا یہ ٹریننگ لگتی ہے بچے میرے پاس جب یہ مووی بنتی ہوتی تو زیادہ مجھ میں کوئی سرخاط کے پر لگے ہوتے آ کے گرتے مجھ پر بچے بھائی صحیح رہے ہیں آپ لیکن یہ کہ اگر مدنی منع یا منی کو یہ اس طرف سے اوجل ہی رکھا جائے پتہ نہیں چلے کہ یہ کیمرے کا بھی کوئی معاملہ ہے یا نہیں گھر والے گھر والے تربیت دیتے ہوں گے نا ماں باپ بولتے ہوں گے گھر کے اور عزیز بولتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہیں دیکھیں گے تم اس پہ نظر آؤ گے اور پوری دنیا میں نظر آؤ گے اگر نظر آنا ہے تو آج باپا کے ہو جاؤ باپا والے ہو جاؤ اللہ نے پاپا کے پاس سے بات جانا ادھر سے اٹھ جانا اور کہیں نہیں بیٹھنا نہیں تو اس پہ نہیں آؤ گے اب جو بیچاروں کو شور نہیں ہوتا نا وہ تو اپنے سے ان کو شور ہوتا ہے وہ خود ہی آ کر میں چلتا بھی ہوتا اور کیمرے چلتے رہے بھاگ بھاگ کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک مطلب حب جا کا امکان تو ہے نا اس میں کہ بچے کو ابھی سے ذہن بنے نمایاں ہونے کا عزت بنانے کا واہ واہ کروانے کا شوق پیدا ہو یہ مضموم ہے بابا آپ کے پاس لانا بھی ہے اور یہ چیز بھی خطرناک جو آپ فرما رہے ہیں خطرناک تو بہت ہے کیسے بچایا جائے رمضان میں تو بچوں کو بھگا دیا تھا میں نے اس بار کا بچے شروع میں تھے بعد میں بھگا دیا میں نے کہا کہیں میں مجرم تو نہیں بن رہا ان کو پیار دے دے کر کہ یہ بےچارے پھر مریض بن جائے جا کے اور ابے جا کر مین انٹرنس مجھے ریا کاری کا مین انٹرنس ابے جا لگتا ہے اگلا اسٹاپ ریا کاری یہی سمجھ میں آتا ابے جا آپ مدنی منع یا منی کو جب مطلب لایا جا رہا ہو اس وقت یہی رین دیا جائے کہ ہم پاپا کے پاس جا رہے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہی نہ کیا جائے کہ مدنی چینل پر آپ آؤ گے یا اس طرح اب تذکرہ کیمرہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو وہ اس طرح سے کوئی ترکیب بن سکتی ہے اب تذکرہ نہ کرنا مفید نہ ہوا کہ وہ بہت ٹریننگ ہو چکی ہے اب تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو میرے پاس ہلے ہوئے نا ان کو اب بولتے بھی نہیں ہوں گے بولتا ہو جاتی ہے ہے ہے بالکل بیٹھ گئی ہے ایسے ٹائم پر آنا کہ جس ٹائم پر پتا ہو کہ ابھی لائیو نہیں ہے تو ایسے ٹائم پر توجہ گھر والوں کی کیوں نہیں جاتی ایسے ہی ٹائم پر گھر والوں کی توجہ جانا کہ ابھی لائیو ہے اور اب آپ کے پاس بھیجو کہ ترکیب ہے چھوٹے سب مطلب میں اصل اصل تربیت تربیت بھی آ جائے جائے گا گا ہو میں تو بچوں کا پاپا ہوں ویسا یہ ہے کہ الحمدللہ بچے مووی سے پہلے بھی مجھ سے محبت کرتے تھے الحمدللہ اور مووی نہیں ہوتی تب بھی یہ مجھ سے لپٹتے آتے میرے پاس بچے مانوس ہے مجھ سے تو جو شفقت دے اس سے یہ مانوس ہو گیا آپ لوگ لفٹ نہیں کراؤ گے تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے میں لفٹ بھی کراتا ہوں گفٹ بھی دیتا ہوں بات ہے یہ میری رضائی رضائی پوتی ہے دودھ دودھ شریک پوتی ہے حاجی عبید رضا کی بیٹی ہے یہ دودھ کی ان کی اصل بیٹی ان کی ہے دودھ کے رشتے کو مشہور کرنا چاہیے اس کی حکمت کیا آپ سمجھتے ہوں گے اس کی حکمت یہ کہ کل کوئی شادی کے موقع پر ایسا نہ ہو کہ بھائی بہن کی آپس میں شادی ہو جائے ایسے واقعات ہوئے ہیں بھائی بہنیا ایسے وقت ایسی رشتے دار سے ہو جائے کہ جو اس پر حرام ہو ہمیشہ کے لیے اس کا امکان دیتا ہے بڑا سافٹ ویئر تھا ہے آدھے دھوپ اور آدھے چھاؤں میں بیٹھنا ہے سر اب یہ مجبوری ہے کیا کریں وہ مجھ پر تو نہیں آ رہی دھوپ آپ لوگوں پر اب آ گئی ہے وہاں پہ بھی دھوپ ہے یعنی کہ ایسے موقع پر ہے بہت مشکل یعنی کہ مکمل پیک کرے تو یہاں سے آئے گی اور یہ سب یہ دھوپ جس میں آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب یہ دھوپ میں میں دھوپ میں ہوں چھن کر آ رہی ہوں میں دھوپ میں نہیں ہوں یہ دھوپ جو ہے وہ چھن کر آ رہی ہے جالی سے یہ دھوپ بھی مضر ہے ڈائریکٹ چمکے آ رہی ہے نا اصل وہ کاچ کے ذریعے آئے تو اس کا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ڈائریکٹ ہی کہیں گے نا اس کو اگر یہ کپڑا مکمل ہوتا تو شاید نہ آتی موٹا کپڑا ہوتا نا بلا والا آدھے ڈوب اور آدھی چاؤں میں ہے بیٹھنا یعنی چاؤ میں بیٹھے تھے یعنی الفاظ کچھ اس طرح کے چھاؤں میں بیٹھے تھے اور دھوپ آ گئی تو اب ہٹ جاؤ دھوپ تو بابا صحت کے لیے اچھی نہیں ہے بہت ضروری ہے نہ صرف اچھی آدھی دھوپ اور آدھے چھاؤں کو آپ مطلب منا کر دھوپ میں ہونا چاہیے آج کل جو عموماً آپریشن سے اولاد ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ بچپن سے بچی کو دھوپ نہیں ملی ہوتی تو اس کی جو بچہ دانی ہے وہاں جو ہڈی ہوتی ہے نا تو وہ سکڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ آپریشن کرنا پڑتا ہے تو چھوٹے بچے کو تو دھوپ کھلانی چاہیے مگر دھوپ وہ ہے نا بہتر دھوپ طلوع آفتاب کے بعد جو تازہ تازہ دھوپ نکلتی ہے وہ اور غروب آفتاب سے قبل جو آخری لمحات میں جو تھوڑے منٹ دھوپ ہوتی ہے نا وہ یہ زیادہ مفید ہوتی ہے دھوپیں ان کو بچے بھی کھائیں بڑے بھی کھائیں یعنی روشنی نہیں دھوپ دھوپ ایک تو سورج کی روشنی ہوتی ہے روشنی بھی اچھی ہے دھوپ زیادہ اچھی ہے ڈائریکٹ دھوپ ہے کاچ کی کھڑکی سے چھن کر چھن کر نہیں براہ راست اس کا سارا وہ تفصیلات لکھی ہوئی ہے اس میں مکتبۃ المدینہ کے مطبوع اور گھریلو علاج اس میں یہ دھوپ کے فوائد اور لکھے ہوئے اور کب اور کون سی دھوپ لینی چاہیے کسی نے پڑھا سے گھریلو علاج دو باقیوں نے نہیں پڑھا نام سور ہے اچھا، پڑھا اچھا طریقے سے پڑھا ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم یہاں کی دھوپ اور حرمین شریفین کی دھوپ مدین شریف کی دھوپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے مدینے کی دھوپ تو مدینے کی دھوپ ہے کہ سب سے پہلے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے ہوتا ہے نا اور براہ راست وہ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور بھی مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے نا اے نہیں مغرب کی طرف مغرب کی طرف وہ قدم این شریف ہے مشرق کی طرف ہے قدم این شریف تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو میرے آقا کے قدموں کو چومتا ہے گمبد خزرہ کے بوسے لیتا ہے اور پھر دنیا میں اپنی کرنیں تقسیم کرتا ہے یہ محبت بڑا جملہ ہے جس کو واحدانہ نقطہ گئے دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے کیونکہ سورج کی یہ روزانہ ہر ایک ایک رنگ کیونکہ سورج کی روزانہ ہر ایک کرن خوب دیدار کا مزہ لیتی ہے خوب مدینہ کا مزہ لیتی ہے دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دے پڑتا ہوگا صحیح یوں قدم ہے نا شریفن مشرق کی طرف ہو گئے چہرم ورگا تو جو مشرق کی طرف قدم ہے شریفن ہو گئے پنجا وغیرہ کرنے کے لیے شرح کو اوغل وہاں کیا ہو آپ سمجھتے ہیں شرح کو اوغل مشرق کی طرف ہو جائے مغرب کی طرف قبلے کی طرف منہ یا پیٹ ہونا حرام ہے نا استنجا کھانے میں استنجا کرتے ہوئے جی جی تو وہاں مدینہ منورہ میں یہ آزمائش رہے گی جی جی ماشاء اللہ اب مائک پہ بولو نا مائک گے اب یہ بول تو جو بولنا چاہتے سب کو ناظرین کو بھی فائدہ ہوا دوست سے آپ خود بولنے میں نہیں میں ابھی سمجھ نہیں پایا نا پوری بات تو آپ میرا تکلف فرمائیں عربی وہ متن آپ نے بھی پڑھا حدیث بعد میں آتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی استنجا کرے تو شرکو او غریبو کے الفاظ ہیں کہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف ہو جائے تو یہ حکم مدینہ المنورہ والوں کے لیے ہے کیونکہ مسجد نبوی شریف اور اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں اگر مشرق یا مغربی سمت رخ کرے گا تو شمال اور جنوب یعنی جنوب اور شمال یہ دائیں یا بائیں طرف آئے گا اگر مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ مشرق یہ شمال یا جنوب کی طرف پڑے گا اور یوں وہ قبلہ رو نہیں ہوگا ماشاء اللہ اللہ تعالی محمد محمد پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہم نے قربانی کے مناظر اور اس سے متعلق کئی مدنی پھول لیے کھانے پینے کے حوالے سے بھی کئی مدنی پھول لیے صحت و تندرستی کے حوالے سے بھی کئی مدنی پھول لیے الحمدللہ ایک حصہ عید کے ابتدائی لمحات کا ہم نے امیر سنت کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کی مدنی چینل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان گھڑیوں کو اپنی بارکاہ میں قبول و فرمائے جو کچھ ہم نے علم دین دن کی باتیں سیکھی ہیں ہمیں اس پر عمل کی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما آج بہت سارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اپنے یہاں قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو پیش کی ہوں گی آمین آمین میں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو مدنی اپنے کھالیں جمع کرنے میں مصروف عمل ہوتی ہے آج بھی کل بھی پرسوں بھی تو ان کو بابا دعاؤں سے نواز اللہ ان کو خیر فرمائے کے سب اور سب کا بیڑا پار کرے دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو مدنی کاموں میں مشغول لیتے ہیں قربانی کھانے جمع کرتے ہیں ماہ رمضان میں بھی اطیات وصول کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ یہی لوگ مل جل کر دعوت اسلامی جی، ماشاء اللہ اور اب ہم آپ کو اسٹوڈیو کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے اسلام بھائی بھی ہیں اور وہاں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ مدنی پھول بھی لیں گے اور کچھ مدنی خاکے بھی ہیں جو آپ کو دکھانے ہیں اور بھی کچھ سلسلے مدنی چینل پر ہیں جو آپ کو دکھانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مے کے کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے اس جمعرات کو اجتماع آنا مت بھولیے گا اپنے شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے اور عید کے فوراً بعد مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی تمام عاشقان نے رسول کو مدنی التجا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا عطا فرمائے اسٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں